وسلم الفقر فقري صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل صد اللہ کریم بنا محمد ابراہی مالا آلی ابراہیم اہمی آل اللہ گم باری کالا محمدیم والا علی محمد آل کما بار تالا ابراہ گی مالا آل ابراہیم انکا حمید مجید پروردگار عالم نے انسانیت پہ کرم فرمایا مہربانی فرمائی بندہ نوازی فرمائی اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ان کے فلاح و بہبود کے لیے ان کو دو جہان میں کامیاب کرانے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا میں بھیجا اور یہ اتنا بڑا کرم ہے مسلم صرف مسلمانوں پہ نہیں انسانیت پہ احسان عظیم ہے پچھلے دنوں امریکہ میں انسانیت پر بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے لکھے پڑے لوگوں نے مقالے پڑے اور ایک ادبی محفل ہوئی یہودی اور عیسائی فلاس پر اور لکھے پڑے لوگوں نے یہ بات پاس کی کہ اگر اس دنیا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو لوگ انسان نہ رہتے درندے بن جاتے انسانیت کو انسانیت کا سبق دینے والی ذات اور درخت دینے والی ذات وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے اللہ سبحان و تعالی نے اتنی عظمتیں بخشی اس قدر احترام بخشا ہم اور آپ تو اس لیے قدر نہیں کرتے کہ ہر وقت ہم نام سنتے ہیں لیتے ہیں جو لوگ انسانیت کے ساتھ سوچنے کے عادی ہیں ان کو پتا ہے کہ نبوت کتنا بڑا کمان ہے اور نبی دنیا میں تشریف آوری تو ایک بہت بڑی بات کی بات ہے سارے جہان کے علماء کا اتفاق ہے کہ عالم ارواح میں جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ ستارے تھے نہ دریا تھا نہ سمندر تھا نہ درخت تھے نہ حجر نہ جگر کوئی چیز نہ تھی دنیا میں انسان کوئی آیا ہی نہیں تھا اس دنیا کا وجود نہ تھا سارے انبیاء سارے پیغمبروں سارے رسولوں کی روح عالم ارواح میں تھی سب لوگ عالم ارواح میں تھے پروردگار عالم نے اس وقت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم ارواح کی بھی سرداری عطا فرمائی اور مالی کی کائنات نے دربار بلایا ایک جلسہ بلایا ایک محفل قائم کی اندازہ لگاؤ اس مجلس کی عظمتوں کا کیا کہنا اس محفل کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کی صدارت خود اللہ نے آپ کی ہو اور جلسے میں شریک ہونے والے انبیاء کرام ہوں پیغمبر ہو رسول ہو جلسہ بلایا صدارت خود فرمائی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی روحیں بلا لی رسولوں کی روحیں بلا لی پیغمبروں کی روحوں کو طلب کر لیا کیا کہنا اس جلسے کا جہاں جلسے میں شریک ہونے والی انبیاء علیہ السلام کی روحیں ہوں اور صدارت پروردگار عالم کی ہو سبحان اللہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلاط والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلاط والسلام تک کے سارے پیغمبروں سارے رسولوں سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرما دیا اور سب کو جمع فرما کے اب آیا قرآن کریم فرمایا وعید آقد اللہ وعید اقد اللہ کربی گیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے رسولوں سے نبیوں سے پیغمبروں سے ایک وعدہ لیا ایک اقرار لیا ایک عہد لیا ایک پیمان لیا اندازہ لگاؤ اس وعدے کو کتنا بڑا وعدہ کہو گے لینے والا خدا ہو وعدہ کرنے والے کلیم اللہ ہو خلیل اللہ ہو اللہ کی ذات وعدہ لینے والی موسا کلیم اللہ وعدہ دینے والے ویدا کرنے والے اسماعیل زبی اللہ بیدا کرنے والے روح اللہ ویدا کرنے والے موسا کلیم اللہ بیدا کرنے والے لوہ نجی اللہ ویدا کرنے والے اللہ کی ذات وعدہ لینے والی وہ عید اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا میزا کن نبی گی میں نے نبیوں سے وعدہ لیا پیغمبروں سے وعدہ لیا رسولوں سے وعدہ لیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو اکٹھا کر کے اقرار لیا ساکم ابھی لما تی من نیل کتاب و او میرے نبی او میرے رسولوں میرے پیغمبروں میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں میری نبوت تمہیں ملے گی میں اپنا نمائندہ تمہیں بناؤں گا رسول تمہیں بناؤں گا نبوت کے تاج تمہیں اڑاؤں گا لیکن ایک وعدہ کرو تم مزا تم رسول میرا ایک رسول آئے گا میرا ایک محبوب آئے گا میرا ایک کالی کملی والا آئے گا آملہ کا چر یتیم آئے گا عبداللہ کا یتیم آئے گا دو جان کا سردار آئے گا بیوار وارث آئے گا کمزوروں کا سہارا آئے گا ثم رسول میرا ایک نبی آئے گا میرا ایک محبوب آئے گا لما آتيتكم من تم کتاب رک دوں گا تمہیں انجیل دوں گا سکول دوں گا آسمانی صحیح دوں گا آسمانی کتابیں دوں گا تاکہ نبوت اڑاؤں گا اپنے نمائندے تمہیں بناؤں گا اپنے پر کو سیدھا بندے تمہیں بناؤں گا میں تم سے کلام کیا کروں گا جبریل کے ذریعے پیغام تمہیں دیا کروں گا لیکن ایک بات سن لو تم کم رسول میرا ایک نبی آئے گا میرا ایک لاڈلا آئے گا میرا ایک محبوب آئے گا میرا ایک دنیا میں نمونہ بن کر آئے گا ساری قوم کے لیے ہدایت بن کر آئے گا رسول کم تم سب کی تصدیق کرے گا تمہیں سچا بتائے گا تمہیں سچا ثابت کرے گا کم رسول کل لتمین تم اقرار کرو وعدہ کرو میرے نبی کی نصرت کرو گے میرے نبی کی امداد کرو گے میرے نبی کا تعاون کرو گے میرے نبی کا اعلان کرو گے میرے نبی کا پرچار کرو گے میرے نبی کی شہرت کرو گے او لر تم کیا تم اقرار کرتے ہو اندازہ لگاؤ خدا کا فرمان ہو انبیاء کرام کی روحے ہو کب اس سرثابی کر سکتے ہیں کب حکم عدولی کر سکتے ہیں کب نافرمانی کر سکتے ہیں لیکن خدا بند کریم قرآن کریم میں فرماتے بات کو پختہ کرنے کے لیے مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے پھر پوچھتے ہیں اکر تم کیا تم سب نے اقرار کر لیا اس بات کا عہد لیا خدا نے حلف لیا خدا نے حلف وفاداری لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم اب بھی نہیں سمجھے میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں ارے اللہ بات چلنے نے ربی اللہ سے حلف وفاداری لیا خلیل اللہ سے حلف وفاداری لیا کلیم اللہ سے حلف وفاداری لیا اسماعیل نبی اللہ سے الف وفاداری لیا میرے کالی کملی والے کے سارے وفادار ہو کے رہنا خدا نے نبیوں سے الف وفاداری لیا کہ میرے نبی کی ساتھ کرنا میرے نبی کی عظمت کرنا اس امت کے جن میں کوئی حلف نہیں ابھی تو نبی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے علیہ السلام کوئی بھی کائنات میں ابھی پیدا نہیں ہوا مگر عظمت کا اندازہ لگا اکرام کا اندازہ لگا کالی کملی والے کی شان کا اندازہ لگا اس کالی کملی والے کی مرتبے کا اندازہ لگا اس کی بزرگی کا اندازہ لگا ابھی دنیا میں کوئی شہ نہیں بنی ستارے نہیں چمکے چاند نہیں بنا سورج نہیں بنا باغ نہیں بہار نہیں دریا نہیں سمندر نہیں زمین نہیں آدمی نہیں پرندہ نہیں چرندہ نہیں دنیا میں شہ کوئی نہیں اور اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت کے بیٹھے لے رہا ہے جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں اس نبی کی عظمت کے لیے وعدے لیے جا رہے ہیں اور تیری شکل کو اگر کوئی دیکھے کہ تو نے نبی سے حلف وفاداری اٹھایا کہ نہیں شکل کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے شکل بتائے گی کہ یہ نبی کا وفادار نہیں لباس بتائے گا یہ نبی کا وفادار نہیں فرمایا قال تم کیا تم نے میرے نبی کی آمد کا اکرام کا احترام کا وعدہ کر لیا لتو مین البی والا دل تھوڑا میرے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کرنا کتاب تمہاری اپنی ہوگی آسمان سے میں دوں گا اور لوگوں نبیوں اور رسولوں انجیل میں میرے محبوب کا ذکر آئے گا سورہت میں کالی کملی والے کا ذکر خیر آئے گا زبور میں آئے گا اپنی اپنی نبوت کے دوران اپنی اپنی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کا ڈنکا بجاتے چل رہا اکثر تم کیا تم نے اقرار کر لیا اقررنا تمام کے تمام انبیاء کرام نے رسولوں نے پیغمبروں نے اقرار کر لیا ہم سے وفاداری اٹھاتے ہیں کالی کملی والے سے وفاداری کریں گے ان کی عظمت کو بڑھائیں گے ان کی شان لوگوں کو بتائیں گے ان کی توقیر لوگوں کے سامنے رکھیں گے اس لیے فرمایا قال اقرر تم قالو اقررنا او مالک کائنات ہم سب نے اقرار کر لیا فرمایا قال اس حلف پہ اس وعدے پہ اس عہد و پیمان پہ تم بھی گواہ رہنا میرا شاہدی تم بھی گواہ رہنا میں بھی گواہ ہوں کوئی اس کے خلاف نہ کرنا عالم اربا میں کیا شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث کرتے ہیں آج لوگ کتنی بڑی ہے نہیں جی اتنی ہے شان اتنی بڑی ہے ارے اس کی شان کا کیا کہنا ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی اور اللہ پاک اپنے نبیوں سے بیٹھے لے رہا ہے اور اگلی بات قرآن کریم نے جو بیان فرمائی وہ بڑی عجیب ہے تاکہ میں اور آپ یہ نہ سوچ سکیں چلو جی اللہ میاں وعدہ لینے والا انبیاء وعدہ دینے والے ہم بیچ میں کون ہے ہمارا کیا ہے ہم ہوئے امتی بات ہو رہی ہے نبیوں کی بات ہو رہی ہے رسولوں کی ہم تو جتنے گنا کریں کوئی حرج نہیں بدکاری کریں بدماشی کریں چوری کریں جھوٹ بول رہے حرام خوری کریں ہمارے لیے کیا اللہ پاک نے سب کے لیے فرما دیا جو پھرے اس کے بعد اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی جو ہیرا پھیری کرے بولا یہ سارے فاسق لوگ ہیں گناکار ہیں مجرم ہیں ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم جنم راستہ عالم ارواح میں بتلا دیا کہ عالم ارواح میں سرداری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ پاک جس جلسے کی صدارت فرمائے جس جلسے کا میں نے ذکر کیا اس کا صدر خدا ہے اور انبیاء متحدہ ہے سارے نبی سننے والے اور خدا سب کو سنانے والا جب اتنی بڑی عظمت بتا دی گئی اللہ پاک نے ایک اور سرداری عطا فرما دی عالم ارواہی کی بات کر دوں آج آئے اس وقت میں انبیاء اکرام کی روح ہے رسولوں کی روح ہے پیغمبروں کی روح ہے صحابہ کی روح ہے کتبوں اور ابدالوں کی روح ہے ولیوں کی روح ہے کلندروں کی روح ہے ساری روح اچھے کی بروں کی کافروں کی صدروں کی وزیروں کی سب کی روح ہے ایک وقت میں اللہ نے پیدا کی سارے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے اور سب کے سامنے فرمایا الستو بی ربی کم البی کم کیا میں تمہارا رب ہوں کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں کیا تمہارا میں خالق و مالک ہوں الستو بی ربی کم کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ کئی مرتبہ آواز لگائی سارا عالم اربا خاموش انبیاء کی روح خاموش نبیوں کی روح خاموش رسولوں کی روح ہے چپ پیغمبروں کی روح ہے چپ کتبوں ابدالوں ولیوں کی روح ہے خاموش بالکل چپ چاپ کرنا تھا سب حیران ہے کہ کیا جواب دے جواب کیا دیا جائے پھر آواز آئی تو بھی رب کیا میں تمہارا رب ہوں علماء کرام نے لکھا سب سے پہلے آواز لگائی جواب دیا روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا بلا انت ربنا ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے علماء نے لکھا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے یہ جواب دیا تو سب کو سبق مل گیا ساری انبیاء کی روحیں بول اٹھی پھر رسولوں کی روحیں بول اٹھی پھر پیغمبروں کی روحیں بول اٹھی پھر صحابہ کتب اور افضالوں کی روحیں بول اٹھی تو ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے عالم اربا میں بھی صاحب عالم اربا کو سبق پڑھایا اور استاد بن گئے عالم اربا اس وقت کی سرداری اور اس وقت کا استاد ہونا اور بڑا ہونا ظاہر ہو گیا ثابت ہو گیا ورنہ سارے خاموش تھے کہ کیا جواب دیا جائے تو عالم ارواہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دل شانہ نے عظمت بیان فرمائی قرآن کریم کے ذریعے ایک عہد لیا ایک پیمان لیا ایک وعدہ لیا سب کے سب سے اور اصل مقصد تھا عظمت بتانی ورنہ آپ جانتے ہیں اللہ نے وعدہ لیا نبیوں نے وعدہ دیا انہوں نے پورا کر دیا نبھا دیا ہمیں بتانے کا کیا مقصد وہ تو معاملہ ہو چکا نا ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی شریعت کو تم ٹھکراتے ہو جس نبی کے دین کو گھٹیا سمجھتے ہو جس نبی کے لائے ہوئے قرآن کو گھٹیا سمجھتے ہو وہ تو اتنا بڑا نبی ہے کہ عالم اروا میں میں نے اس کے لیے انبیاء سے وعدے لیے پھر انبیاء کرام نے اس بات کو بڑا نبھایا سیدنا آدم علیہ السلاۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا میری ایک آخری وسیعت ہے میری ایک نصیحت ہے میری ایک نصیحت آخری بات میری ایک لکھ لے تیرے کام آئے گی شیش علیہ السلام پیغمبر ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں انہوں نے پوچھا ابا جان فرماؤ یوں فرمایا جب کوئی تیرے اوپر مشکل وقت آئے جب کوئی پریشانی آئے جب کوئی تکلیف کا وقت آئے تیری زندگی میں تجھ پر تو اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالی سے دعا کرنا اور دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا تیری مشکل آسان ہو جائے گی حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کی ابا آپ کی نصیحت بالکل ٹھیک ہے آپ کا فرمان بالکل ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ابو البشر تو آپ ہیں سارے انسانیت کے ابا تو آپ ہیں سارے جہان کے لوگوں کے باپ آپ ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا اور آپ نبی بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں میں بھی آپ کا بیٹا ہوں یہ کون ہے جس کی ذات پہ آپ درود پڑھوا رہے ہیں یہ کوئی آپ سے بھی بڑے ہیں یہ کون ہے فرمایا حالت ہاں، جگر تو نہیں جانتا میں جنت میں رہا ہوں جنت میں رہ کے آیا ہوں جنت کے کے مکانوں کے دروازوں پہ کود کے مکانوں کے دروازوں پہ سونے چاندی کی اینٹوں پہ مجھ کو امبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات پہ اور دودھ کی نہر پہ شہد کی نہر پہ تمام جنت کے اعلیٰ درجوں کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد کا نام دیکھا ہے اس لیے میں نے تجھے بتلایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میری اولاد میں سے نبی آئے گا ایک رسول آئے گا ایک پیغمبر آئے گا قیامت کے دن میں بھی اس پر فخر کروں گا پتا چلا کہ سارے انبیاء کرام نے عظمت کا ڈنکا بجایا اور اپنے اپنے انداز میں سب کو بتایا کہ کس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی شان عطا فرمائی مرتبہ عطا فرمایا اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اسی طرح سے نبھایا سیدنا ابراہیم علیہ والسلام نے مشکلات جھیلی پریشانیاں اٹھائیں اس قدر دقتیں اٹھائیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ان تکلیفوں کو اٹھانا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی کوٹھا بالکل بن گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی انعام مانگا اللہ میاں سے بخشیش مانگی اپنا حق مانگا ہم لوگ تو جب اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں نا اصل تو نماز میں بھی ہم لوگوں کا یہی حال ہے نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے خیال میں سودا دکان کو توڑ رہے ہیں نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور کام دفتر میں ہو رہا ہے دل وہاں پھر رہا ہے ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے اور سلام پھیرنے کے بعد تو خاص طور سے بالکل بے توجہ ہی ہوتی ہے ہر وقت توجہ کرنا خیال کر کے دیکھنا سلام پھرا نہیں دعا مانگ رہے پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں لائٹ ٹوپ دیکھ رہے ہیں بلف دیکھ رہے ہیں پچھلی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جماعت کے لوگ کہیں اٹھ کے نہ بھاگ گئے ہوں انگلیاں چٹھا رہے ہیں ہاتھ یعنی ہاتھ بھی صحیح نہیں اور مانگنا خدا سے تیرے ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیلتے اندازہ لگا ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں رہا مانگتا خدا سے ہے اور دیکھتا ادھر ادھر ہے عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا اکرام کے ساتھ مانگنا یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا اب قبول ہو کیسے تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا اکرام کے ساتھ مانگ یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہو رہا قبول ہو کیسے تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا تو تو درود کیا پڑے گا تجھے ہاتھ جھولی پھیلانے کی بھی تمیز نہیں ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے دعا مانگی مانگا اکرام مانگا اسماعیل علیہ السلاط و کو بلوا لیا آ جا حاضرہ کو بلا لیا آپ بھی آ جائیں حضرت سارا کو بھی بلا لیا تشریف لے آؤ امرتی خلیل اللہ نے سارا خاندان اپنا جمع کر لیا اسماعیل نبی اللہ سے فرمایا جولی پھیلا لو حضرت حاضرہ سے کا جولی پھیلا دو حضرت سارا سے کا جولی پھیلا دو تمام خاندان جولی پھیلائے کھڑا ہے خلیل اللہ نے بھی دامن پھیلا دیا اور مانگنے لگا میں سے ہوتا وہاں کوئی پتہ نہیں کیا مانگتا ہاں خلیل اللہ کی مانگ دیکھ کیا مانگا ہے الہ العالمین میری مزدوری یہ ہے میرا انعام یہ ہے میری بخشیش یہ ہے میرا اکرام یہ ہے میرا حق یہ ہے ربنا بابا رسولا میرے مولا تو نے میرے ذمے کعبہ بنانا لگایا تھا میں نے لگا دیا یہ زبی اللہ گارا پکڑانے والا بھی کھڑا ہے یہ روٹیاں پکا کے لانے والی آجرا بھی چولی پھیلائے کھڑی ہے یہ پانی پلانے والی حضرت سارا بھی کھڑی ہے مولا خلیل اللہ کا سارا خاندان تیری حضور میں چھولی پھیلائے کھڑا ہے ربنا بابا رسولا مولا میں اس اپنی آل میں سے ایک رسول مانگتا ہوں ایک پیغمبر مانگتا ہوں ایک حبیب اللہ مانگتا ہوں ایسا رسول عطا کر ایسا نبی عطا کر ایسا سب عطا کر فیہم رسولا جس کے اندر یہ ہو یتلو علیہم لو وہ تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے جو قرآن نے مردوں کے لیے ٹھپ رکھا ہے مردوں کے لیے بنگلہ کھانا پینا کار موٹر ہوائی جہاز سارا نظام زندوں کے لیے اللہ کا قرآن مردوں کے لیے ہمارے گھر میں اس دن قرآن کو کا داخلہ کھلے گا جب کوئی گھر میں مر جائے گا لو میرا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے سنا حکمت قرآن سکھائے سنائے حکمت کی باتیں بتائے ما اس نبی کی نگاہ نبوت اتنی پر تاثیر ہو توجہ کرنا ذرا اس نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو کہ سو سال کے کفر کو ایک نگاہ میں اڑا کے ساری زندگی جس کی کفر و شرک میں گزری ہو نگاہ نبوت پڑی نہیں اور توبہ کی نہیں اور سارا کفر ماپ سارا شرک سرکما نبی کی پیار کی نگاہ پڑی نہیں اور جنت واجب ہوئی نہیں دلوں سے روگ کو دور کرنے والا ہو دلوں کو پاک بنانے والا ہو دلوں کو دھو دینے والا ہو دلوں کو مذکر اور صاف کر دینے والا ہو مقدس اور متحر بنا دینے والا ہو وہ کی ہند میرے مولا میری اس آل میں سے ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن سنائے حکمت کی باتیں بتائے اور دلوں کو رنگنا جانتا ہو کیسے دل رنگے گئے اندازہ تو لگاؤ کیسے دل رنگے حضور کریم صلی اللہ علیہ حمل کرتے مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہر وقت ٹکرانے والے تھے نگاہ نبو پہ پیار کی پڑ گئی خدا کی قسم جنت کا وارث بن گئی اس لیے فرمایا دلوں کو پاک کرنا جانتا ہو پر ایسا پاپ کیا والی رات میں جب جنت الفردوس کی سیر فرما رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر فرما رہے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے آگے ایسا معلوم دیا کہ جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آہت آئی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا کون ہے جواب ملا کالی کملی والے تیرا غلام بلال ہے ایسے لوگوں کے دل صاف کیے ایسا رنگا کہ پھر رگ رگ میں کانٹے چبھے پھر پتھر برسے پھر دھوپ پیاس کا عذاب دے کچھ بھی ہو نگاہ نبوت نے جس کو اپنا بنا لیا ایک بھی مرتد نہیں ہے نشان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی باتیں ویسے کم سمجھ میں آتی ہیں اگر جوڑا چھوڑا نا فلانا یوں کہتا فلانا یوں کہتا پھر ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے بات اچھا جی یہ تو نبی کی شان گے ہی اچھا قرآن بتایا اور ہم نہ مانگے نبی کو مانتے ہیں نبی کی شان کو مانتے ہیں ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ جس مائی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا جس مائی کی پیٹ سے حضور پیدا ہوئے اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا اس جگہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا سنتے رہو گے ہم سناتے رہیں گے تم سنتے رہو گے پلے انسان دل کے اندر کچھ نہیں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی گانٹ دل میں لگ گئی کہ اب قرآن کریم کے لیے جگہ نہیں وہ مکے والے یوں تو کہتے تھے فرمایا بنا یو بھی اللہ کر دن قال قرآن کے بارے میں کہتے تھے کوئی کمال کی کتاب نہیں ہے یہ تو قصوں کی کتاب ہے کہانیاں ہیں اس مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس نبی کے ہم امتی اور نام لیوا ہیں جس نبی کے تذکرے جس نبی کا اہتمام جس نبی کا انتظام اس وقت سے شروع ہے جب سے یہ دنیا بنی کوئی ایسی دنیا میں آئی تھی نبی کا اہتمام نبی کا انتظام اور نبی کا استقبال اس وقت سے ہو رہا ہے پھر کوئی نبی آیا صوبے کا نبی کوئی آیا ضلع کا نبی کوئی مدین کا نبی کوئی مصر کا نبی کوئی فلسطین کا نبی کوئی عرب کا نبی کوئی کسی ملک کا نبی اور ہمارے نبی تشریف لائے تو ساری کائنات کے نبی ساری کتابیں منسوخ سارے احکام منسوخ قرآن کریم آ گیا بعد اس قرآن کا ایک لفظ پڑھو دس گنا ماں دس نیکی نام امال میں دس درجے بلند الفلامین مین تین حرف ہو گئے علماء سے پوچھ لو الفلامین مین اتنا پڑھنے پر تیس نیکیاں مل گئی تیس گنا معاف ہو گئے تیس درجے بلند ہو گئے امام احمد الحمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مجھے دنیا ہی میں اللہ پاک کی ننانوے مرتبہ خام نجارت ہوئی اور ہر دفعہ میں نے یہ پوچھا میرے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو تیرا نزدیکی بن جاؤں اور تیرا قریبی بن جاؤں دوست بن جاؤں تیرا ایسا وظیفہ بتا کیا پڑھوں میں آواز آئی احمد بن ہم قرآن پر سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ یعنی ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو میرا بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہمارا میرا بندہ جب آنکھ سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا اور میرا بندہ جب قرآن سنتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا کتنی عظمت ہے کتنا بڑا احترام ہے کتنا بڑا اکرام ہے جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی فرمایا اللہ کا شاہدم و مبشرم و خوشخبری دینے والا ڈرانے والا میرے نبی کی عظمت کرو اقرار کرو محتم شان ہونے کا وہ اتنی اونچی شان والا میں نے نبی تمہیں بخشا ہے کہ اگر تم نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا فرمایا مجھے اپنی کبری آئی قسم میں سارے گنا سمندر کے جھاگ جیتنے ساروں کو معاف کر دیا اس لیے میں نے یہاں سے میدان آج شروع کیا رب الفضل کا پہلا جمعہ ہے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے ہر جمعے کو سیرت کا ہی بیان ہوگا تو ابھی اس نبی حبیب نبی آمنا کے در یتیم ساتھی محسر ساتھی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی مہینے کی بارہ تاریخ کو ہوئی یا نو تاریخ کو ہوئی ولادت بھی بیان ہوگی اور آپ کی وفات شریف بھی بیان ہوگی یہ میں نے وہ چیزیں ذکر کی جو پہلے سے پہلے کی ہیں اب دنیا بھی نہیں آسمان بھی نہیں ستارے بھی نہیں زمین بھی نہیں اللہ پاک کتنی عظمت فرما رہے ہیں اللہ پاک مجھے اور رات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے باقی انشاءاللہ شاء اللہ اب تو نہیں نماز تو دیر ہو جائے گی آج اللہ تمہارے تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا تو ادھر ہم نے سیرت کا بیان شروع کیا ادھر حافظ شریف صاحب نے بازی تشریف لے آئے نماز جمعہ کے فوراً بعد نعت شریف ہوگی بہترین تمام حضرات سن کے جائیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی نعت سننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے تاکہ دل میں محبت پیدا ہو اور محبت آئے نہ ایمان ہے ایمان کی دلیل ہے سرکار سے محبت کا اظہار کرنا اس لیے سنتوں کے فوراً بعد سب حضرات بیٹھے رہیں کوئی نہ جائے نعت شریف سن کے جائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محمد عليه یا اللہ سب بیماروں کو شفاتا فرما مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین سب کے دکھ دردوں کو دور فرما یا اللہ سب کی بجڑی بنا دے مولا اگلوں کو بسا دے الہ العالمین بچڑوں کو ملا دے اے مالک کائنہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما فضل کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما مولا سیاکار ہیں گناہ گار ہیں تیرے کرم کے امیدوار ہیں ہم سب کو معافی کا فرما یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا سرات مستقیم پہ چلنا نصیب فرما کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما جتنے مدرسے کے مسجد کے میرے خدمت گزار ہیں سب کو اللہ پاک دین و دنیا میں رنگ دے یا اللہ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما الہ العالمین سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما غلامی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما یا اللہ ظالم کو ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا مولا کریم فتنہ پردازوں سے بچا ربنا نعت نافذ دنیا حسنت حسنت متنا آزاد صلی اللہ علیہ محمد حق وتقدس چونکہ مالک کائنات ہے خالق کائنات ہے سارے جہان کا پالن ہار ہے پروردگار ہے معبود برحق ہے سب کی بگڑی بنانے والا ہے اجڑوں کو بسانے والا ہے بچھڑوں کو ملا دینے والا ہے بادشاہوں سے بھیج کے ٹکڑے منگوا دینے والا ہے فقیروں کو تخت شائن پہ بٹھا دینے والا ہے بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے انسان کو عقل بخشی اسی نے آدمی کو دل و دماغ دیا اسی نے آدمی کو صورت بخشی پیاری پیاری اعلیٰ درجے کی آنکھیں دی زبان دی ناک دیا کان دیے ہاتھ پاؤں دیے پھر بیوی دی بچے دیے مال دیا اولاد دی سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب میں تجھے دیکھتا ہوں تیرا سب کچھ بنانے والا میں پیدا کرنے والا میں تجھے دینے والا میں تجھ سے تھوڑا تھا اپنے نام پہ مانگ کے دیکھتا ہوں تو دیتا ہے یا کرتا ہے کسی کو کوئی آدمی سو روپیہ دے کر اور یہ کہہ دے کہ یہ سو روپیہ تیرا ہے لہذا مجھے ایک سو دیکھ کی بوتل پلا دے ڈھائی روپے کی اگر تم یوں کہو کہ بڑا لالچی ہے وہ سو روپے دے کر ایک بوتل سوڈے کی اگر مانگ لے تو وہ تو لالچی اور تو سو روپیہ لے کر کے نہ چھکرا نہیں تجھے ڈھائی خرچ کرتے ہوئے کھانسی لگ رہی ہے اس نے جو تجھے سو کا سو دیا ہے بس پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا یقین یہاں جمے کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے یہ جان میری نہیں اللہ کی ہے یہ اولاد میری نہیں اللہ کی ہے یہ مکان میرے نہیں اللہ کے ہیں یہ دکان میری نہیں یہ اللہ کی ہے جب تک میرا رزق اس میں لکھا ہے میں ہوں اور جب موت آ جائے گی تو نہ جانے کون کمائے گا کون کھائے گا اس یقین کی کمی ہے بس ہم جان کو اپنی سمجھتے ہیں اولاد کو اپنی سمجھتے ہیں جبھی تو قرآن نہیں پڑھاتے اور اگر کوئی پڑھاتا بھی ہے تو بد عمل اولاد یہاں تک بگڑ گئی کہ قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ابھی سوات کا آتا فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج والی رات میں میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے دوسرا آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے اتنا زور سے سر میں پتھر مارتا ہے سر کا ریزا ریزا ہو جاتا ہے پینا بن جاتا ہے پھر وہ مارنے والا اس لڑکے ہوئے پتھر کو اٹھانے جاتا ہے اتنی دیر میں پتھر پھر صحیح ہو جاتا ہے سر پھر صحیح ہو جاتا ہے اور وہ پھر پتھر مارتا ہے اسی طرح بار بار مارتا ہے حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا کون قرآن کریم پڑھ کر بھلا دینے والا ہے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں نے میرا رات میں دیکھا ایک آدمی لہو کی خون کی ندی میں نہر میں کھڑا ہے دوسرا آدمی پتھر لیے ہوئے کنارے پہ کھڑا ہے وہ لہو کی نہر سے نکلنا چاہتا ہے کنارے کے قریب آتا ہے وہ کنارے پہ کھڑا ہونے والا کس زور سے پتھر مارتا ہے وہ پہلی جگہ واپس لوٹ جاتا ہے پھر یوں ہی ہو رہا پھر یوں ہی ہو رہا ہے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا یہ میری امت کا سود کھانے والا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں تمام چیزوں کو ہم مالک کائنات کی تصور نہیں کرتے اگر یہ خیال ہو کہ یہ دل میرا نہیں تو اس دل میں اللہ کو بسایا جائے سبحان اللہ حدیث قدسی ہے ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میرے بندے میں تختوں پہ نہیں سما سکتا میں کرسیوں پہ نہیں سما سکتا میں چاند اور سورج اور ستاروں میں نہیں سما سکتا میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا میں اور منتہا میں نہیں سما سکتا میں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں ہمارا مومن کا دل میرا عرش ہے قلوب کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے مومن کا دل میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے مومن کا دل میرا آرام کرنے کی جگہ ہے اور حدیث میں ساتھ کیوں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کے دل کے قریب ہوتا ہوں اس دل کو خالی نہیں پاتا اس دل میں بیوی کی محبت بھری ہوئی ہے اس اور اس دل میں مال کی محبت بھری ہوئی ہے ہرس بھری ہوئی ہے کسی اور معصوص کی محبت سے دل لپریز ہے فرما میں خدا نا امید ہو کر میرے بندے تیرے دل سے لا چاہتا ہوں میں واپس آ جاتا ہوں تیرے دل سے کہ آئے میرے بندے نے میرے اپنے دل میں میری جگہ بھی لا رکھی خدا گا عالم نے اسی طرح سے یہ مال دولت بنایا اور فرمایا اب صبح و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے بندے یہ سب کچھ میرا ہے ملینے پہ آؤں تو پورا کا کفایا ایک منٹ میں کر دوں دینے پہ آؤ آؤں تو فقیروں کا ہاتھ پکڑ کے سب سے شہنشاہی عطا کر دو مالک بن دینار سب کا جو رحمت اللہ علیہ مشہور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں یقین کی بات ہے ساری بہت مشہور اللہ والے تھے لوگ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے پیر تھے بے شمار مریدوں کے تو ایک جگہ سے جب گزرنے لگے تو بہت بڑا مجمع دیکھا تو آپ نے کسی مریض سے فرمایا کہ دیکھ کے آؤ یہ حلقہ کیسا ہے یہ مجمع کیسا لگا ہوا ہے تو اس مریض نے معلومات کر کے آپ کو بتلایا کہ جس شاہزادہ جو ہے نا بادشاہ کا بیٹا وہ اپنے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا محل بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی نقشہ بخشہ بن رہا ہے اس لیے لوگ اکٹھے ہیں اس لیے لوگ جمع ہیں کہ شاہی محل بن رہا ہے بنانے کا پروگرام ہے تجویز ہو رہی ہے مالک جی لال رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ ساتھ اس مجمے میں چلے گئے اور جا کر کے اس شہزادے کو بلایا اور فرمایا بھائی کیا ارادہ ہے کہ جی اتنا بڑا محل بنانا ہے ایسا بنانا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو یوں بنانا یہ انتظام کرنا یہ کرنا اور وہ کرنا تو مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تیرے محل پہ جس کی تجویز ہے جس کا پروگرام ہے جس کا منصوبہ ہے کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے تو اس نے اس زمانے کے مطابق بتایا دو لاکھ ایک لاکھ چار لاکھ کتنا کہ جس اندازہ ہے کتنا خرچ ہو جائے گا مالک بن دلا رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے بتا کتنے دنوں میں اس کے پورے ہو جانے کی امید ہے تیار ہو جانے کی امید ہے کمپلیٹ ہو جانے کی کتنے دنوں میں توقع ہے شہزادے نے سال دو سال کی مدت بتائی چار سال کی مدت بتائی مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اور شہزادے بہت ممکن ہے یہ بنتے بنتے اور یا بننے کے بعد تجھے ایک رات کی رہائش بھی اس میں نصیب نہ ہو تجھے کیا معلوم ہے ایک رات بھی بسیرا نہ ملے ایک رات کی رہائش نہ ملے ایک رات تجھے اس میں رہنا نصیب نہ کچھ پتا نہیں شہزادہ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے کوئی پتہ نہیں ابھی سانس آتا ہے ابھی نہ آئے کسی کو کیا پتا تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو تیرا دو چار لاکھ روپیہ جو تو نے محل اور مکان اور بنگلے پہ بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے منصوبہ بنا رکھا ہے تجویز کر رکھی ہے اللہ نام سے مجھے دے دے میں اس سے اعلیٰ درجے کا جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں میں اس سے کہیں درجے کے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں اور تو بھی عارضی یہ محل بھی عارضی یہ مکان بھی عارضی یہ بنگلہ بنگلوں بھی عارضی میں جہاں وعدہ کر رہا ہوں جنت بھی ابھی محلات بھی بھی تو بھی ہمیشہ رہے مکان بھی ہمیشہ رہے جتنا تیرا پورا پورا خرچ کرنے کا پروگرام ہے وہ سارا روپیہ مجھے دے دے اس زمانے کا اگر کوئی شہزادہ ہوتا امیر کبیر ہوتا میاں جاؤ پورا رستہ پکڑو پیسے چھیننے کے بہانے کے پھرتے ہو جاؤ جنت تم ہی لے لے گا ہمیں تو جہنم اچھی دیکھی نہیں نا اس لیے کئی لوگ دیا کرتے ہیں جہنم ٹھیک ہے فرمایا قیل دخون ہو جہنم بح اب ہال اس میں صبح تمہیں کیا معلوم ہے لوگ کتنا برا ٹھکانا ہے شہزادے کی سمجھ میں بات آ گئی اور باپ کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں آپ مجھے لکھ کر دیں دستخط کر کے دیں کہ جنت میں آنا درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے مالک بن دینا رحمت اللہ علی نے فرمایا کوئی بات نہیں کاغذ قلم لے آؤ میں اللہ کی طرف سے لکھ دیتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار دگار کی طرف سے چنانچہ جان بہن سے تحریر تیار ہوئی دونوں فریقوں کی طرف سے لکھوا نامہ عہد نامہ لکھا گیا اور مالک بن دینار نے دستخط کر دیے اور وہ دو چار دس لاکھ جتنا روپیہ اس نے خرچ کرنا تھا وہ سارے کا سارا مالک بن دینار کے حوالے کر دیا اللہ کبھی شہزادے بزرگوں کی زبان پہ یقین کیا کرتے تھے آج میرا تیرا خدا کے قرآن پہ یقین نہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں زلزلے جھٹ کے دیکھ کر یقین نہیں طرح طرح کے آزاد آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی یقین نہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دخت کر دیے میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں مالک کائنات کی طرف سے جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں شہزادے نے رقم میرے حوالے کر دی محمد بھی آمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہور بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی